السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو ٹو فائیو یہ ٹو ان ون سبق ہے عن عبد ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عن الخادم فصمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کم عن الخادم قال کل یوم سبعین مرہ الحدیث رواہ الترمیزی ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں خادم ہے نوکر ہے کتنی مرتبہ معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے انہوں نے پھر وہی سوال کیا کہ حضرت میرے خادم کی خدمت کو کیا ان کو غلطی کرے کتنی مرتبہ معاف کروں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ ستر مرتبہ سیون زیرو یہ حدیث ترمیزی میں ہے یعنی ستر مرتبہ اس کا قصور معاف کیا کرو آج کل تو آدمی خادم نہیں اپنی بیوی کا قصور بھی معاف نہیں کرتا معمولی بیوی سے چوک ہو گئی اگر نمک جو ہے زیادہ پڑ گیا کھانے میں اتنا غصہ ہو جاتا ہے اتنا غصہ ایسے ایسے جملے نکالتا ہے اللہ معاف کرے دنیا میں تو ملی ہے اوپر مت ملنا آسمان نیچے زمین اوپر اتنا غصہ آتا ہے شہزادے کو اتنا غصہ کرنا مناسب نہیں دوسری حدیث سنیے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے رب آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے یہ حدیث بے میں ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں مدینہ منورہ سے اس وقت دے رہا ہوں اس وقت میں رات کے چار بج رہے ہیں اور صبح صادق تقریباً چار چالیس پر ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خاص طور سے اس وقت میں دعا کرتا ہوں کہ جنہیں غصہ بہت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو کم کر دے اور جن کی زبانیں بہت غلط چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے خاموش ہو جاؤ غصہ آتا ہے آدمی کو بھی گدھا ہوتا ہے گدھے کو غصہ نہیں آتا غصہ تو انسان کو ہی آئے گا لیکن یہ کہ آدمی خاموش ہو جائے بیوی پر خاص طور سے زیادتی نہ کرے عام طور سے سب سے زیادہ پریشان میں جو ہوتی ہے وہ بیچاری یہ بیویاں ہوتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ان پر بہت زیادتی کرتا ہے عام طور سے عام طور سے دیکھا گیا اور عام طور سے اس کا الٹا بھی ہوتا ہے ریورس کرنٹ بھی ہوتا ہے کہ بیویاں بھی کچھ کم نہیں ہوتی وہ بھی جو ہے توق بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے زندگی گزارنا مناسب نہیں محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریے بس آج کا سبق یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیں روایتوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر جب مسکراتے ہیں تو اللہ تعالی کو بھی ہنسی آتی ہے تو آپ مسکرائیے اور اگر کسی کی بیوی نہیں ہے تو اپنے دوست کے سامنے دیکھ کر مسکرائیے حدیث شریف دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان ایک مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے اور ایک مرتبہ پڑھ لی آسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ پڑھ لیجئے استغفار اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہنس کر ہمارے گناہ معاف کر دیں گے دیکھیں میں نے پڑھا آسمان کی طرف دیکھ کر میرے گناہ معاف ہو گئے آپ دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھ لیجئے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین